اپنی زمین یہ تیسری ملاقات تھی پہلی دو ملاقاتوں میں وہ اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ حالات گرچے بہت پریشان کن اور خراب ہیں لیکن انہی حالات میں بڑی خیر آفیت اور آسانی بھی پائی جاتی ہے خاص کر کسی شخص کا اصل مقصود اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو تو یہی بہترین حالات ہے مگر اب ایک اور مسئلہ آ گیا یہ مسئلہ مختصراً کی زبانی سنیے امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور ہم پر ڈرون حملے کر رہا ہے حکومت میں سارے کرپٹ لوگ ہیں سیاستدان مخلص نہیں اصلاح کیسے ہوگی کام کیسے شروع ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے جواب میں عرض کیا آپ کو معلوم ہے ملک میں ہزاروں لاکھوں ٹن فصلیں کیسے پیدا ہوتی ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہر کسان اپنے حصے کی زمین پر محنت کر کے فصل بوتا ہے زمین کم ہو یا زیادہ ہر کسان کی ساری توجہ اپنی زمین کی طرف ہوتی ہے اگر کسان اپنی زمین پر کام چھوڑ کر بنجر زمینوں کا رونا رونے لگے تو پھر کوئی فصل بھی پیدا نہیں ہوگی ٹھیک اسی طرح آپ کا مسئلہ آپ کی اپنی ذات ہے آپ کے کے ارد گرد قریبی لوگ ہیں کام یہاں ہونا ہے اصلاح یہاں سے ہونی ہے یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں کہ دوسرے اپنے دائرہ عمل میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے یہ دیکھیے کہ آپ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کام ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کی بد عملی اور بے عملی دیکھ کر جلتے اور کڑتے رہنا ہم سب مل کر جب اپنی اپنی زمین پر کام کریں گے تو پھر ساری زمین کی اصلاح ہو جائے گی دوسری صورت میں نہ آپ کی اصلاح ہوگی نہ آپ کے قریبی ماحول کی اور نہ دوسروں کی میں خوش نصیب تھا میری یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی دبئی کی جنت اکیسویں صدی کے آغاز سے دبئی دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر بن چکا ہے آسمان کو چھو لینے والی بلند و بالا عمارات ایشو آرام کی انتہاؤں کو پہنچ جانے والے محلات نما ہوٹل سمندروں کے سینے پر پام کے درخت اور دنیا کا نقشہ بناتے مصنوعی جزیرے بغیر ڈرائیور چلنے والا مکمل آٹومیٹک تیز رفتار اور باسہولت ریلوے نظام اور ان کے علاقے کے دیگر متعدد تفریحی تعلیمی اور تجارتی منصوبے جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی اس شہر کی پہچان بن گئے ہیں دبئی کی ترقی نے اسے دنیا بھر کے سیاحوں فنکاروں تاجروں اور سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بھی بنا دیا ہے خاص کر جائیداد اور سیاحت کے شعبے میں یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی ان دونوں شعبوں کی ترقی چونکہ معاشی خوشحالی سے وابستہ ہے اس لیے حالیہ عالمی معاشی بحران کے نتیجے میں دبئی کی ترقی کا عمل کافی متاثر ہوا ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں دبئی کا مستقبل جو بھی ہو یہاں ہونے والی تعمیرات اور فراہم کی جانے والی تفریح اور تعیشات نے انسانی طبیعت کے اس پہلو کو بہت نمایاں کر دیا ہے کہ انسان ایک لذت پسند مخلوق ہے وہ دوسرے حیوانات کے برعکس ضروریات پوری ہونے پر قانے نہیں رہتا بلکہ اس کا ذوق جمال اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ سہولت خوبصورتی تعیش لذت اور غیر معمولی پن کو اپنا مقصود بنا لے انسان کی اسی طبیعت کے جواب میں دبئی نے برج العرب کی شکل میں دنیا کو پہلا سیون سٹار ہوٹل دیا جہاں سہولت اور تائیش نے اپنی آخری حدوں کو چھو لیا برج دبئی بنا کر دنیا کی سب سے بلند عمارت تعمیر کی ورلڈ کے نام سے سمندر میں ایسا مصنوعی جزیرہ بنایا جو عین دنیا کے نقشے کے مطابق بنا ہوا ہے دبئی لینڈ کی صورت میں دنیا کی وہ سب سے بڑی تفریح گاہ بنائی جو ڈزنی لینڈ سے تین گنا بڑی ہے پام کے درختوں کی شکل پر تین ایسے مصنوعی جزیرے بنائے جو چاند سے نظر آتے ہیں مال آف امارات کی شکل میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر دیا جو صحرا میں جنت کا ایک نمونہ ہے دبئی نے دنیا کو بے مثل تعمیرات ہی نہیں دیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کھیل تفریح اور تعیش کے سارے اہتمام بھی جمع کر دیے کچھ عرصہ قبل پام جمیرہ نامی مصنوعی جزیرے میں بننے والے عظیم الشان ہوٹل اٹلانٹس کی افتتاحی تقریب اس کا ایک واضح ثبوت تھی یہ ہوٹل خود اپنی ذات میں تفریح اور تعیش کا ایک بے مثال نمونہ ہے جس کے مہنگے ترین سویٹ میں ایک رات قیام کا کرایہ پینتیس ہزار ڈالر ہے اس تقریب میں دنیا بھر کے دو ہزار سے زائد امیر ترین لوگ شوبز اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات نے شرکت کی اس رات جو پارٹی دی گئی اس پر دو کروڑ ڈالر خرچ ہوئے اور اس موقع پر کی جانے والی آتش بازی اپنی نوعیت کا خوبصورت ترین نظارہ تھا دبئی میں ہونے والی یہ تعمیر و ترقی اور رونقیں خاموش زبان میں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پروردکار عالم نے جس جنت کا وعدہ انسان سے کر رکھا ہے وہ انسانیت کا خواب ہے اس دنیا میں یہ خواب کبھی اپنی مکمل تعبیر نہیں پا سکتا اکثر انسان تو غربت اور مصائب کے ایسے ستائے ہوتے ہیں کہ ان کے خواب ہمیشہ خواب ہی رہتے ہیں اور جن کے خوابوں کی کچھ تعبیر سامنے آنے بھی لگے تو کبھی ان کا مال کسی معاشی بحران کی نظر ہو جاتا ہے اور کبھی زندگی کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے یہاں جوانی صحت دولت اور زندگی سب عارضی ہیں اس عارضی وجود کے ساتھ اس لافانی لذت کا حصول ممکن نہیں جو ہر انسان کا خواب ہے لافانی لذت صرف لافانی جنت میں مل سکتی ہے سر دست یہ جنت قرآن مجید کے بیانات میں ملتی ہے یا پھر ستاروں اور کہکشاؤں کی تاریکیوں اور صحراؤں کی شکل میں ویران اور ڈھنڈار پڑی ہوئی ہے بالکل اسی طرح جیسے تیس چالیس سال قبل دبئی ایک تپتے ہوئے بے و گیا صحرا کے سوا کچھ نہ تھا انقریب خدا ان تاریخیوں اور چٹیل میدانوں کو رنگ و نور اور سبزہ و آب کے سیلاب میں بدلنے والا ہے خدا کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ساڑھے چار ارب سال قبل ہماری زمین بھی آگ کا ایک گولا تھی خدا نے اس کو زندگی اور خوبصورتی کا گہوارہ بنا دیا بہت جلد وہ ساری کائنات کے ساتھ یہی کچھ کرنے والا ہے بہت جلد یہ جنت وجود میں آنے والی ہے یہ جنت ان کو ملے گی جو بن دیکھے خدا پر ایمان لائے اور ہر اچھے برے حال میں اس کی بندگی پر قائم رہے جنہوں نے نفسانیت اور انانیت کے بجائے خدا پرستی اور حق پرستی کو اپنا شعار بنایا جنہوں نے خوشی اور غمی ہر حال میں خدا کو یاد رکھا خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں خدا سے ڈر کر رہے ناراضی اور رضامندی میں ہمیشہ عدل کی بات کہی امیری اور غریبی میں اعتدال اور انفاق پر قائم رہے جو کٹنے والوں سے ملے محروم کرنے والوں کو دیتے رہے اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے رہے ان کی خاموشی فکر گفتگو ذکر اور نظر عبرت کی نظر رہی لافانی لذت لافانی زندگی لافانی جنت انہی لوگوں کے لیے ہے یہی لوگ جنت میں وی آئی پیز کے مقام پر ہوں گے جنت کی ہر بلند ترین عمارت میں ان کا گھر ہوگا بہترین ہوٹلوں میں ان کے لیے کمرے بک ہوں گے ہر بڑی تقریب میں انہیں بلایا جائے گا مہنگے ترین شاپنگ سینٹرز میں ان کو خریداری کی اجازت ہوگی کھیل و تفریح و عشرت اور عزت و سرفرازی کے ہر مقام پر یہ سب سے آگے ہوں گے خدا کی جنت کا حصول آج بہت آسان ہے بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ساری پونجی لوٹا کر اور ساری دنیا دے کر بھی جنت کی ایک انچ زمین حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اس امکان کو سمجھ لیں اور اس موقع سے آج ہی فائدہ اٹھا لیں بہت بد نصیب ہیں وہ جو اس موقع کو ضائع کر دیں یہی لوگ ابدی خسارے کا شکار ہو جائیں گے نفس اور شیطان انسان بڑا خوش نصیب ہے اسے جنت کی بے مثال نعمتوں اور لافانی بادشاہت کے حصول کا موقع ملا ہے انسان بڑا خوش نصیب ہے اللہ کے پیغمبروں نے اس جنت تک پہنچنے کے راستے اسے کھول کر بتا دیے ہیں انسان بڑا بد نصیب ہے اس کا نفس دنیا کی حقیر اور عارضی لذتوں کے پیچھے لگ کر اسے اس سنہری موقع سے غافل کر دیتا ہے انسان بڑا بد نصیب ہے مردود شیطان اسے معصیت اور سرکشی میں مبتلا کر کے باغ بہشت کے بجائے نعرے جہنم میں دھکیل دیتا ہے کوئی خوش نصیب اگر بد نصیبی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں دشمنوں سے لڑ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا ان کے طریقہ واردات سے آگہی حاصل کر کے انہیں نیچا دکھانا ہوگا وگرنہ راستے کی یہ رہزن اس کی منزل کھوٹی کر دیں گے ان دشمنوں میں سے پہلا شیطان ہے یہ وہ دشمن ہے جس نے خدا کی عزت کی قسم کھا کر یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر اسے مہلت عمل دی جائے تو وہ نسل انسانی کو برباد کر کے دم لے گا انسان زندگی کی سی و جہد میں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی نے اتنی بڑی قسم کھا کر اپنی بربادی کی قیمت پر اسے برباد کرنے کا تہیا کر رکھا ہے وہ بے خبری میں شیطان اس کی ضروریت اور انسانوں میں سے اس کے ایجنٹوں کے فریب میں آ کر اپنی قبر آپ کھود لیتا ہے انسان شیاطین کے فریب میں کیوں آ جاتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں انسان کا دوسرا دشمن ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہے اسے ہم نفس کے نام سے جانتے ہیں آپ اسے غدار کہیں ففتھ کالمسٹ کہیں بے وقوف کہیں مفاد پرست کہیں یا کچھ اور یہ ہمارے اندر شیطان کا ایجنٹ ہے جو اکثر حالات میں شیطان سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے اس لیے پہلے اسی نفس کے متعلق بات ہونی چاہیے نفس اصلاً انسان کا دشمن نہیں بلکہ اس کے اپنے وجود کا ایسا لازمی حصہ ہے جو اگر نہ ہو تو انسان اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا یہ پیٹ اور جنس کے تقاضوں میں اپنا اظہار کرتا ہے یہ مال و مکان اور نام اور اولاد کو مرغوب رکھتا ہے یہ لذت اور ذائقے اور حسن و دلکشی کا دل دادا ہے یہ عیش و عشرت کا دیوانہ ہے یہ سب رکھنے والے نے اس میں اس لیے رکھا ہے کہ ان خواہشات جذبات اور مرغوبات کے بغیر زندگی تمدن خاندان اور معاشرت کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا لیکن یہ نفس ضروریات سے آگے بڑھتا ہے اور ایک ناسمجھ بچے کی طرح خیر و شر نیک و بد اور جائز و ناجائز کی ہر تمیز سے بے نیاز ہو کر اپنے مطالبات سامنے رکھ دیتا ہے جب اس کی بات مانی جاتی ہے تو یہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے مطالبات بڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ لذت کا یہ پجاری حلال کی یکسانیت سے بیزار ہو جاتا ہے اور شریعت الہی کی حرمتوں کو بیڑیاں سمجھ کر توڑ ڈالتا اور و حوث کی وادیوں میں اتر جاتا ہے اس کے منہ کو حرام لگ جاتا ہے پھر حرام کی اس آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا بجز نار جہنم کے جو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ ہے نفس کی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے شیاطین کے لشکر پہلے سے انسان کے خارج کا احاطہ کیے ہوتے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ شیطان جن نوہی میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ انسان وہ ہوتے ہیں جو خیر و صلح کے ہر دائیوں کو بھلا کر اپنی خواہشات اور مفادات کے غلام بن جاتے ہیں شیطان انہیں اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے پھر دونوں مل کر مکر و فریب اور گمراہی کے ایسے جال بنتے ہیں کہ الامان و الحفیظ یہ جال کہیں مذہب کے نام پر بنا جاتا ہے کہیں میڈیا کے ذریعے سے پھینکا جاتا ہے کہیں کوئی سیاسی لیڈر یہ کام کرتا ہے اور کہیں بڑے کاروباری لوگ زر میں شیطان کے مرید بن جاتے ہیں نفس و شیطان کی اصل نوعیت کو جان لینے کے بعد سوال یہ ہے کہ ان کے شر سے کیسے بچا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے ہتھیاروں کو اور ان کے توڑ کو پہچانا جائے تبھی یہ ممکن ہے کہ انسان روز قیامت جنت کی ابدی بادشاہی کا امیدوار ہو سکے شیاطین کے دو بنیادی ہتھیار ہوتے ہیں پہلا وسوسہ انگیزی اور دوسرا تزین اعمال وسوسہ انگیزی کا مفہوم تو بالکل واضح ہے شیاطین جن دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں بار بار برائی کی طرف راغب کرتے ہیں جبکہ شیاطین انس پروپیگنڈا اشتہارات دل فریب تقریروں جذباتی نعروں لچھے دار باتوں اور منطقی بحثوں سے لوگوں کو رام کرتے ہیں شیاطین کا دوسرا ہتھیار تزین اعمال ہے یعنی یہ برائی کو کبھی برائی کی شکل میں پیش نہیں کرتے بلکہ تعویل کا رنگ چڑھا کر ہر گندگی کو پاکی ہر خامی کو خوبی اور ہر بدصورتی کو حسن بنا کر پیش کرتے ہیں انسان اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے آدم علیہ السلام کو تو ہدایت دینے والی خدا کی ذات تھی اس لیے وہ شیطان کے فریب سے نکل گئے مگر اولاد آدم زندگی بھر شر کو خیر سمجھ کر اس سے چمٹی رہتی ہے قرآن و حدیث میں اللہ کے ذکر اور اس سے مدد مانگنے کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کا واحد راستہ بتایا گیا ہے اللہ کا ذکر اس کے کسی اسم کی مالا چبنے کا نام نہیں یہ اللہ کی صفات کی معرفت اور اس کی یاد میں جینے کا نام ہے یہ ان غیبی حقائق کو ذہن میں تازہ رکھنے کا نام ہے جو مادی دنیا کی دو میں انسان فراموش کر دیتا ہے یہ رب کائنات کی مدد و آفیت طلب کرنے کا نام ہے جو انسان کو برائی سے بچانے پر قادر ہے ذکر و دعا میں جینے والا انسان کبھی شیطان کی وسوسہ انگیزی کا شکار نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو فوراً پلٹ کر توبہ کر لے گا ذکر و دعا کی اس قسم کا سب سے عالی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس ہے یہی وہ دعائیں ہیں جو انسان کو ذکر دوام کی لذت سے آشنا کرتی اور شیاطین کی وسوسہ انگیزی سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں ذکر کی دوسری قسم جو تزین عمال کے شیطانی حربے سے بچاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن صاف بتاتا ہے کہ جو شخص ذکر کی اس قسم سے غفلت کرتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور جو خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی بس کیا ہی برا ساتھ ہوگا اور جبکہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی نافع نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو سورہ الزخرف قرآن نہ صرف حق و باطل میں انسان کو بالکل درست راستہ بتاتا ہے بلکہ دین کی ترجیحات کے معاملے میں بھی انسان کو کبھی کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا چنانچہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر اور تدبر سے پڑھنے والا شخص گناہ اور نیکی کی تفریق کو ہی اچھی طرح نہیں سمجھتا بلکہ وہ نیکیوں کے معاملے میں بھی خوب جانتا ہے کہ کس نیکی کا کیا مقام ہوتا ہے ہماری اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ عام لوگ باطل کو حق سمجھ کر گمراہ ہوتے ہیں جبکہ مذہبی لوگ دین کی ترجیحات سے ناواقفیت کی بنا پر ٹھوکر کھاتے ہیں وہ مستحب کو واجب بنا دیتے ہیں خاص کو عام کر دیتے ہیں حکومت کو دیے گئے حکم کا مخاطب فرد کو بنا دیتے ہیں جس کے بعد افرات و تفرید کا پیدا ہونا یقینی ہے افرات و تفرید میں مبتلا لوگ شیطان کی تزئین کا خاص نشانہ ہوتے ہیں یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پیروکار کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے عیسائیوں نے نیکی کے نام پر رہبانیت اختیار کر لی اور شریعت کو چھوڑ دیا جبکہ مشرقین عرب مردار کھاتے اور برہنا ہو کر حرم کا طواف کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ سب شیطان کی تزیم کی مثالیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور شین نہیں جو انسان کو اس قسم کی تزین اعمال سے بچا سکے تاہم قرآن کی یہ پناہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام کی طرح اجز کی نفسیات میں زندہ ہوں جو اس امکان کو ہر لمحہ تسلیم کرتے ہوں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے پھر ان میں اتنا حوصلہ بھی ہو کہ غلطی کا اعتراف کر کے صحیح بات قبول کر لیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں رہے وہ لوگ جو اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے شیطان کے بعد نفس کا معاملہ ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس لذت اور مفادات کا غلام ہے یہ کوئی خارجی شے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ایک حقیقت ہے اس سے بچنے کا کوئی خارجی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے اس سے لڑنے کا ایک ہی راستہ ہے ہمت ہمت اور صرف ہمت جب کسی حسین چہرے پر نگاہ ثانی کا دائیا پیدا ہو جب حرام کا پیسہ آسانی سے ملتا نظر آئے جب کاہلی اور غفلت کا غلبہ ہو تو ایسے میں صرف ہمت ہی وہ شے ہے جو نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں کرتی ہے دین نے جو لازمی عبادات مقرر کی ہیں ان کی جہاں دیگر مسلحتیں ہیں وہیں یہ انسان کو ان دونوں دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہتھیار فراہم کرتی ہیں ان میں سے دو شیطان کے خلاف انسان کو تیار کرتی ہیں جبکہ دو نفس کے خلاف نماز اور حج خدا کی یاد اور اس کی قربت کا ذریعہ ہیں اور اس طرح یہ دونوں شیطانی حربوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتے اور شیطانی ترغیبات کے خلاف ایک مزاحمت پیدا کر دیتے ہیں جبکہ روزہ اور زکوٰۃ کی عبادتیں انسان کے مادی تقاضوں پر ضرب لگاتی ہیں یہ انسان کو اس ہمت سے آگاہ کرتی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے اور جس کی مدد سے وہ بھوک اور پیاس اختیار کرتا اور اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے یہی ہمت نفس کے خلاف انسان کا سب سے مؤثر دفاع ہے بے شکل انسان پانی اس گرے عرض پر زندگی کی بنیادی وجہ ہے پانی کا زندگی کی بنیاد ہونا ہی اس کی اہمیت کا کافی بیان ہے لیکن اس کے علاوہ پانی میں بعض بڑی دلچسپ اور عجیب خصوصیات پائی جاتی ہیں مثلا یہ کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے لیکن وہ بلند ترین درخت کے آخری سرے پر پہنچ کر پتیوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پانی ایک بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ مایا ہونے کے علاوہ اپنا کوئی متعین حجم یا شکل بھی نہیں رکھتا وہ جس جگہ ہوگا اسی جگہ کے حساب سے خود کو ڈھال لے گا پانی جگ میں کچھ اور شکل کا ہوتا ہے گلاس میں کچھ اور پہاڑی ندی میں پانی کا انداز الگ ہوتا ہے اور میدانی دریا میں بالکل جدا ہر جگہ ایک نئی شکل اختیار کر لینا پانی کا بنیادی وصف ہے اسی وجہ سے وہ ہر جگہ پہنچ کر جانداروں کی بقا اور زندگی کا سبب بن جاتا ہے تاہم انسانی معاشروں کی بقا اور زندگی پانی کی اس صفت کے بالکل برخلاف ایک دوسری صفت چاہتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اخلاقی شخصیت کی صورت گری حالات کے زیر اثر نہ کرے بلکہ اپنے اصولوں پر اپنی سیرت کی تعمیر کرے وہ اپنے جسمانی وجود کی طرح اپنے اخلاقی وجود کو بھی ایک مستقل شکل دے جو انسان غموں میں خدا کو یاد رکھے اور خوشی میں اسے بھول جائے امیر سے مسکرا کر ملے اور غریب کے ساتھ بے رخی سے پیش آئے طاقتور کے سامنے خاموش ہو جائے اور کمزور پر اپنا غصہ اتارے تنہائی میں کچھ اور ہو اور محفل میں کچھ اور ایسا انسان اپنی کوئی مستقل شکل نہیں رکھتا بلکہ وہ پانی کی طرح وقت حالات اور لوگوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے یہ بے شکل انسان خدا کی نظر میں ایک غیر مطلوب انسان ہے ایسا انسان دنیا میں کچھ عارضی فائدے اٹھا سکتا ہے مگر جنت میں وہ خدا کے ساتھ سے محروم کر دیا جائے گا بابر کا المیہ انسانی وجود خواہشات کا ایک تپتا ہوا صحرا ہے یہ صحرا اپنی سیرابی چاہتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ دنیا دشت انسان کو سیرابی سے روشناس تو کراتی ہے مگر تسکین کے منزل تک کبھی نہیں پہنچنے دیتی یہاں خوشبو کی مہک ذائقے کی لذت اور سریلے نغموں کی موسیقیت جیسی ان گنت نعمتیں لطف و راحت کا خوان لذت تو ضرور بچھاتی ہیں مگر موت بیماری بڑھاپا محدودیت اور بوریت کی بنا پر انسان اس نعمت سے ہمیشہ بھوکا پیاسا اور محروم ہی اٹھتا ہے فاتح ہند مغلیہ سلطنت کے بانی الدین بابر کی زندگی اس انسانی المیے کا منہ بولتا ثبوت ہے بابر چودہ سو تیراسی میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے بعد صرف بارہ برس کی عمر میں فرغانہ موجودہ ازبکستان کا حکمران بنا مگر جلد ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا زندگی کی اگلی تین دہائیاں اس نے وسطی ایشیا اور افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جنگ و جدل میں گزاری پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کیا اور یوں تینتالیس برس کی عمر میں اسے وہ موقع میسر آیا کہ وہ اس عظیم سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے عیش و عشرت کی زندگی گزارے مگر بدقسمتی سے صرف سینتالیس برس کی عمر میں بیماری سے انتقال کر گیا حالانکہ وہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ دو آدمیوں کو کندھوں پر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا بابر کا المیہ ہر انسان کا المیہ ہے انسان فاتحی عالم ہی کیوں نہ ہو اس دنیا میں خواہشات کی تسکین نہیں پا سکتا یہ چیز صرف فردوس کی اس بستی میں ممکن ہے جہاں موت بیماری غم و علم محدودیت اور بوریت جیسی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی یہ فردوس ہر باشعور انسان کا مقصود ہونا چاہیے کیونکہ یہی انسان کی ہر خواہش کی ابدی تسکین کا واحد ممکنہ ذریعہ ہے